شفیق مدنی مدینہ منورہ کو چھوڑ کے اسامہ بن لادن مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے لبنان الجزائر کے مجاہد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ایسے تو نہیں چلے گئے پاسپورٹ کارڈ ڈالے اور کہتے تھے امن نصر و ان شہادہ یا شہادت ملے گی یا فتح ملے گی اور اپنی ماں کو خطوط کے اندر لکھا کبھی فارسی میں کبھی آرمی کے اندر خدا حافظ ایا مادر نمی بینم ترا دیگر اما خدا حافظ اب تو مجھے نہیں دیکھ سکے گی ہم نے ان لاڈلوں کو بھی دیکھا جو ماں باپ کے اکلوتے فرزند تھے جب ان کی شہادت کی خبر ماں باپ تک پہنچی ماں باپ میدان میں لڑنے کے لیے آ گئے ہم نے اس نوجوان کو بھی دیکھا جس کی اسی سالہ ماں مکہ کرما سے روتی ہوئی افغانستان پہنچی جلال آباد کی جنگ میں اس عورت نے باقاعدہ حصہ لیا اور حوان میں گولا ڈالتی تھی توپ کے اندر اور گولا دشمنوں پہ جاتا تھا پانچ گھنٹے وہ بڑھیا مجاہدین کے ساتھ رہی مکہ مکرمہ کی یہ بڑھیا اوپر سے تیاروں نے بمباری شروع کر دی مجاہدین غاروں کے اندر گھس گئے وہ بڑھیا میدان میں کھڑی رہی اللہ عمر زخنی شہادت یا اللہ شہادت دے دے اللہ عمر زخنی شہادت شہادت کی موت دے دے مگر شہادت ہر کسی کو نہیں ملتی شہادت کا جام ہر کوئی نہیں پی سکتا شہادت کی لذت ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا شہادت اونچا مقام ہے ہر کوئی نہیں پا سکتا کوئی گولا نہیں گرا کہتی ہے یا اللہ قیامت کے دن میں مکہ کی عورت تیرے دربار میں آؤں میرے جسم پہ جہاد کا زخم نہیں ہوگا یا اللہ مجھے زخمی تو کر دے اچانک گری اور پاؤں پہ زخم آ گیا خون نکلنے لگا کہا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا خون تیرے رستے میں بہ گیا India.